برا بن عاظب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسا ہی وضو کر کے جاؤ پھر داہنی کروٹ لیٹو پھر یہ دعا پڑھو اللہ اسلم وجہی الیک وفوضت تو الیک علیہ کا و تو ظہری علیہ کا رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اے اللہ میں تیرا تاب فرمان بندہ بن کر تیری طرف متوجہ ہوا اپنا سب کچھ تجھے سونپ دیا تجھ سے ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے میں نے تیرا سہارا لیا نہ تو میری کوئی امید گاہ ہے اور نہ ہی کوئی جائے نجات میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے پس اگر تو اپنی اس رات میں مر گیا تو اسلام پر مرے گا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دعا کے ان الفاظ کو دہرایا تاکہ یاد ہو جائیں تو دہراتے وقت میں نے کہا آمن تو بے رسول کل لذی ارسلتا کہہ لیا تو آپ نے فرمایا رسول نہ کہو بلکہ آمن تو بے نبی کل لذی ارسلتا کہو میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوہتر یہ حدیث صحیح ہے